امام مالک نے خبر دی انہیں ابن شہاب نے ان سے سعید بن مصیب اور ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے بیان کیا اور ان سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جانور سے جو نقصان پہنچے اس کا کچھ بدلہ نہیں اور کنویں کا بھی یہی حال ہے اور کان کا بھی یہی حکم ہے اور رکاز میں سے پانچواں حصہ لیا جائے صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار چار سو ننانوے